امام مالک نے بیان کیا ان سے ہشام عوروا نے ان سے ان کے باپ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے تو آپ کی بعض بیویوں ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے ایک گرجے کا ذکر کیا جسے انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا جس کا نام ماریا تھا ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہ دونوں حبش کے ملک میں گئی تھیں انہوں نے اس کی خوبصورتی اور اس میں رکھی ہوئی تصاویر کا بھی ذکر کیا اس پر آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں کوئی صالح شخص مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد تعمیر کر دیتے پھر اس کی مورت اس میں رکھتے اللہ کے نزدیک یہ لوگ ساری مخلوق میں برے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار تین سو اکتالیس